السلام علیکم آبجیکٹ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ریزولوشن آرڈر کیا ہے اگر ہمارے پاس مور دین ون کینڈیڈیٹ آ جائیں کسی ایک ٹیمپلیٹ کے لیے یعنی ہماری کوئی ڈکلیریشن ہے کلاس کی ڈکلیریشن ہو سکتی ہے یا فنکشن کال ہو سکتی ہے اور ہمارے پاس ملٹیپل کینڈیڈیٹ آ جائیں کلاس ٹیمپلیٹ سے یا فنکشن ٹیمپلیٹ سے تو کمپائلر کس ٹیمپلیٹ کی ڈیفینیشن کو چوز کرے گا اس پرٹیکولر انسٹینشیشن کے لیے سب سے پہلے ہم نے کلاس ٹیمپلیٹس دیکھے ہمارے پاس تین طرح کے کلاس ٹیمپلیٹس ہو سکتے ہیں ایک جنرل ٹیمپلیٹ جو کہ ٹائپ ٹائپ پیرامیٹر ٹی لے رہا ہے ایک پیرامیٹر بھی ہو سکتا ہے more than one type parameter بھی ہو سکتے ہیں دوسری کلاس ٹیمپلیٹس ہو سکتے ہیں جہاں پہ ٹیمپلیٹ جو ہے ہم نے پارشلی اسپیشلائز کیا ہے اور ہم نے اگزامپلس دیکھی تھیں ٹی اسٹیرکس کی اور تیسرا کلاس ٹیمپلیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ اسپیشلائزیشن ہے جس میں ٹیمپلیٹ کے بعد اینگل بریکٹس میں کچھ نہیں ہوتا سو یہ تین طرح کے ہمارے پاس کلاس ٹیمپلیٹس ہو سکتے ہیں تو اگر ایک ڈکلریشن آتی ہے تو کمپائلر ان تین میں سے کون سی ٹیمپلیٹ ڈیفینیشن یوز کرے گا اس ڈکلریشن کو پروسیس کرنے کے لیے رول یہ تھا کہ اس کلاس ڈیفینیشن کو یوز کیا جائے گا جو کہ کینڈیڈیٹ بھی بن رہی ہو ریزولوشن کے لیے اور جو سب سے کمپلیٹلی اسپیسیفائڈ ہو جتنی زیادہ اس میں ٹائپ کے متعلق اسپیسیفکیشن زیادہ ہیں وہ یوز کی جائے گی سو so, اگر آ, جو کسی آبجیکٹ کی ڈکلریشن کے لیے کمپلیٹلی اسپیشلائز کلاس ٹیمپلیٹ وہ بھی کینڈیڈیٹ ہو پارشلی اسپیشلائزڈ وہ بھی کینڈیڈیٹ ہو اور جنرل کلاس ٹیمپلیٹ وہ بھی کینڈیڈیٹ ہو تو کمپلیٹلی اسپیشلائز کلاس جو ہے اس کی ڈیفینیشن کو یوز کیا جائے گا ڈیکلریشن کو پروسیس کرنے کے لیے اگر ہم فنکشن ٹیمپلیٹس پہ آتے ہیں تو بیسیکلی ہمارے پاس چار فنکشن ہو سکتے ہیں جو کہ کینڈیڈیٹ بنے کسی فنکشن کال ریزولوشن کے لیے ایک آرڈینری فنکشن ایک کمپلیٹلی اسپیسیفائڈ اور کمپلیٹلی اسپیشلائزڈ فنکشن ایک پارشلی اسپیشلائز فنکشن اور ایک جنیرک ٹیمپلیٹ فنکشن سو اگر کوئی فنکشن کال ہے تو سب سے پہلے کمپائلر دیکھے گا کہ آرڈنری فنکشن کوئی ایسا ہے جو کہ اس کلاس کو جس اس فنکشن کال کو جس سے بائنڈ کیا جا سکے اگر ہے تو سب سے پہلے اسے یوز کرے گا اگر نہیں تو اس کے بعد جو باقی تین کیسز رہ جاتے ہیں اس میں وہی ریزولوشن آرڈر ہے جو کہ کلاس ٹیمپلیٹ میں تھا یعنی کمپلیٹلی اسپیشلائز اگر فنکشن ہے تو وہ پہلے یوز کیا جائے گا اگر وہ نہیں ملتا تو پارشلی اسپیشلائز فنکشن ڈیفینیشن کو یوز کیا جائے گا اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر جنیرک ٹیمپل ڈیفینیشن سے فنکشن کو انسٹینشیٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہم ٹیمپلیٹس اینڈ انہیریٹنس میں گئے کہ ان میں ہمارے پاس ایک کلاس کی ٹیمپلیٹ ہے ہم نے انہیریٹنس یوز کرنی ہے کتنے طریقوں سے ہم انہیریٹنس کر سکتے ہیں کلاس ٹیمپلیٹس تو اس میں ہمارے پاس چار ڈسٹنکٹ ویز آئی تھیں جس میں ہم انہیریٹنس کر سکتے ہیں پہلا کیس تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک گیون ٹیمپلیٹ کلاس ہے اور اب ہم نے اس سے دوسری کلاسز ڈیرائیو کرنی ہے سو so, اگر ایک ٹیمپلیٹ کلاس ہمارے پاس موجود ہے تو ہم ایک اور کلاس ٹیمپلیٹ کو اس کلاس ٹیمپلیٹ سے ڈرائیو کر سکتے ہیں یا اس کلاس ٹیمپلیٹ سے جو کہ بیس کلاس بن رہی ہے لیٹ می کال اٹ اے اس سے ہم بی کلاس ڈرائیو کر سکتے ہیں جو کہ پارشلی اسپیشلائزڈ ہو لیکن ہم اس کلاس اے سے جو کہ ٹیمپلیٹ کلاس ہے اس سے ہم class B as a specialise as a completely specialised class derive نہیں کر سکتے رول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیس کلاس جو ہے وہ ٹیمپلیٹ کلاس ہے تو وہ جتنے نمبر آف ٹائپ پیرامیٹرز لے رہی ہے ڈیرائیوڈ کلاس جو ہے اس کو بھی کم از کم اتنے ہی نمبر آف ٹائپ پیرامیٹرز لینے چاہیے اس لیے اس پہلے کیس میں کمپلیٹلی اسپیشلائز ڈیرائیو کلاس نہیں ہو سکتی تھی دوسرا جو کیس ہم نے لیا کہ ہماری اب جو بیس کلاس ہے وہ پارشلی اسپیشلائزڈ ہے یعنی اے کلاس جو ہے وہ ٹی اسٹیرکس ٹائپ لے رہی ہے اٹ از پارشلی اسپیشلائزڈ تو اس سے ہم کلاس بی ڈرائیو کر سکتے ہیں جو کہ آرڈنری ٹیمپلیٹ ہو یعنی بی ٹیمپلیٹ پیرامیٹر صرف ٹی لے رہا ہو یا یہ بی جو کلاس ڈرائیو ہو رہی ہے یہ بھی پارشلی اسپیشلائزڈ ہو سکتی ہے لیکن اگین اگر بیس کلاس ہماری پارشلی اسپیشلائزڈ ہے تو کمپلیٹلی اسپیشلائز ڈیرائیو کلاس ہم اس سے نہیں بنا سکتے اگین کیونکہ بیس کلاس ایک ٹائپ پیرامیٹر لے رہی ہے اور ڈیرائیو کلاس کوئی ٹائپ پیرامیٹر نہیں لے رہی ہے اس لیے اس پرنسپل کو وائلوٹ کر رہے ہیں کہ بیس کلاس اور ڈیرائیو کلاس جو ہیں وہ نمبر آف ٹائپ پیرامیٹرس کم از کم ان دونوں کے برابر ہونے چاہیے تیسرا کیس تھا جب ہمارے پاس بیس کلاس جو ہے کمپلیٹلی اسپیشلائز کلاس ہے یعنی ہمارے پاس جو ٹیمپلیٹ کلاس اے ہے اسے ہم نے اسپیشلائز کر دیا ہے کمپلیٹلی اسپیشلائز کر دیا ہے لیٹ سے کریکٹر پوائنٹ کے لیے اب اس کمپلیٹلی اسپیشلائز کلاس جو کہ اب ہم بیس کلاس پہ طور یوز کر رہے ہیں یہ کوئی ٹائپ پیرامیٹر نہیں لے رہی ہے سو so اس سے ہم جو کلاسز ڈیرائیو کر سکتے ہیں وہ آرڈنری ٹیمپلیٹ کلاس بھی اس سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں اس سے پارشلی اسپیشلائز کلاس بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں اس سے کمپلیٹلی اسپیشلائز کلاس بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اس سے ایک آرڈینری کلاس بھی آرڈینری کلاس بھی اس سے ڈرائیو کر سکتے ہیں اور چوتھا کیس تھا اگر ہمارے پاس ایک آرڈینری کلاس ہے تو اس سے ہم کتنی کلاسز ڈرائیو کر سکتے ہیں سو so یہ چوتھا کیس جو ہے it is equivalent to the third case یعنی کہ آرڈینری کلاس سے ہم ایک template class general template class بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں آرڈینری کلاس سے ہم partial partially specialise template class بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں آرڈینری کلاس سے ہم کمپلیٹلی اسپیشلائز کلاس بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور آف کورس آرڈینری کلاس سے ہم ایک آرڈینری کلاس تو ڈرائیو کر ہی سکتے سو so, یہ ٹیمپلیٹ uh, اور انہیریٹنس کی جو انٹریکشن تھی یہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل میں کی تھی آئیے اب آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں آج ہم اسٹارٹ کریں گے ٹیمپلیٹس اور فرینڈ شپ سے کہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ کلاسز ہیں تو اس کے ہم کیا کیا چیزیں اس کی فرینڈ بنا سکتے ہیں اس کے بھی چار پانچ رولس ہیں کہ کیا چیز ٹیمپلیٹس کی فرینڈ بن سکتی ہے اور ان کے نوئنس کیا ہیں سو so پہلا رول یہ ہے اگر ہمارے پاس ایک آرڈنری فنکشن ہو اور ایک آرڈنری کلاس ہو ان کو ہم اگر فرینڈ ڈکلیئر کریں ایک ٹیمپلیٹ کلاس کی تو اس کی کیا ramification so we have a template class which is declaring an ordinary function اور an ordinary class as its friend اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹیمپلیٹ کلاس ہے اس کی کوئی بھی انسٹینشیشن ہو فرینڈ شپ کا ریلیشن شپ مینٹین رہے گا یہ دیکھیے کے اوپر آپ پہلی لائن دیکھ رہے ہیں ایک آرڈینری فنکشن ہے ہمارے پاس void do something which is taking as a parameter B char ampersand reference لے رہا ہے ٹائپ کا بی کیریکٹر یہ آرڈینری فنکشن ہے یہ ٹیمپلیٹ فنکشن نہیں ہے یہ کیوں ٹیمپلیٹ فنکشن نہیں ہے کیونکہ جو پیرامیٹر ہے وہ کوئی ٹائپ نہیں لے رہا بی ٹائپ لے رہا ہے کیئر فلی اسپیسیفائڈ ٹائپ اس لیے یہ فنکشن آرڈنری فنکشن کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے ٹیمپلیٹ فنکشن کے طور پر ایکٹ نہیں کر رہا یا اگر آپ چاہیں تو اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وائڈ ڈو سم تھنگ اور یہ کوئی پیرامیٹر نہیں لے رہا وہ کیس بھی ٹھیک ہے دوسری ایک آرڈنری کلاس اے ہے اے کا ہم نے ڈیفینیشن نہیں دی ہے اور جو ہمارے پاس کلاس بی ہے وہ ٹیمپلیٹ کلاس ہے اس کی تھوڑی سی ڈیکلریشن ہم آپ کو دکھائی ہے اس کا پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے ڈیٹا کے نام سے جو کہ ان ٹائپ کا ہے اور یہ class void do something کو ایز اے فرینڈ ڈکلیئر کر رہی ہے اور کلاس اے کو بھی اپنا فرینڈ ڈکلیئر کر رہی ہے so a template class B is declaring an ordinary function and an ordinary class as its friend so اب کلاس بی کی کوئی بھی انسٹینشیشن ہو کلاس بی انٹ کے لیے انسٹینشیٹ کی جائے کریکٹر کے لیے کی جائے فلوٹ کے لیے کی جائے ان سب انسٹینشیشن کے لیے یہ ڈو سم تھنگ اور a ordinary function and ordinary class یہ اس کے فرینڈ ہی رہیں گے یعنی بالکل یوں سمجھیے جیسے ایک آرڈنری کلاس تھی اگر وہ کسی آرڈنری فنکشن کو اپنا فرینڈ ڈکلیئر کر رہی ہے تو یہ بھی وہی چیز ہے جو مرضی کلاس بی کی انسٹینشیشن ہو جائے جس مرضی ٹائپ کے لیے ہو یہ دونوں کے دونوں اس کے فرینڈ رہیں گے یہ اگزامپل دیکھیے وائی ڈو سم تھنگ کی ہم نے باڈی دکھائی ہے آپ کو یہ پیرامیٹر لے رہی ہے پیرامیٹر کی ٹائپ جو ہے وہ بی کیئر ریفرنس ہے اور یہ ود ان دی باڈی ایک لوکل ڈکلریشن بھی کر رہی ہے کلاس بی کی انٹ کے لیے so B within the angle bracket int I B اور اگلی دو لائنیں جو ہیں I B dot data is equal to five C B dot data is equal to six so second line جو ہے I B I B is a object of type B int اس کا پرائیویٹ ممبر ڈیٹا جو ہے آئی بی ڈاٹ ڈیٹا اس کو ایکسس پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور ہم اس میں اسائن کر رہے ہیں ویلو فائیو کو یہ اس لیے پاسبل ہوا کہ ڈو سم تھنگ ایک آرڈینری فنکشن تھا وہ کلاس بی کی انٹ انسٹینشیشن کے لیے اس کا فرینڈ ہے اس لیے وہ I B dot data is equal to five compiler کوئی کمپلین نہیں کر رہا اسٹینڈرڈ الاؤ کر رہا ہے اس سے جو اگلی لائن ہے C B C B is an object of type B char class B کی کریکٹر انسٹینشیشن جو ہوئی ہے وہ ٹائپ ہے سی بی کی اوائڈ ڈو سم تھنگ جو ہے ایک آرڈینری فنکشن ہے آرڈینری فنکشن کلاس بی کی کسی بھی انسٹینشیشن کا فرینڈ ہے اس لیے C B dot data is equal to six بھی الاؤڈ ہے سو دس از این ایگزامپل یہاں پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک انسٹینشیشن دکھائیں آپ کو لوکل ویریبل کی اور دوسری انسٹینشیشن ایز اے پیرامیٹر کی آ رہی ہے اور دونوں کی ٹائپ ڈفرنٹ ہے ایک بی انٹ ہے اور ایک بی رہا ہے ان دونوں کے لیے do something is a friend اسی لیے آئی بی آبجیکٹ سے بھی سی بی آبجیکٹ سے بھی پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ڈیٹا کو ایکسس کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر کوئی گلوبل ڈیٹا آبجیکٹ بھی ہوتا اور وہ کسی اور ہی ٹائپ uh, کی انسٹینشیشن ہوتی بی فلوٹ ہوتی اس کو بھی یہ ڈو سم تھنگ یوز کر سکتا تھا ڈو سم تھنگ کی باڈی کے بیچ میں آپ اس کے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کو ایکسس کر سکتے اب یہ دیکھیے کلاس اے کلاس اے ہم نے دیکھا تھا کہ کلاس اے بھی فرینڈ ہے کلاس بی کی class A is an ordinary class class A بھی کلاس بی کی ہر انسٹینشیشن کی فرینڈ ہے تو اب یہاں پہ کلاس اے کا میتھڈ ایک دکھا رہے ہیں ممبر فنکشن اس کا نام بھی میتھڈ ہی ہے اور اس کے بیچ میں دو لوکل ویریبلس ڈکلیئر کر رہے ہیں کلاس بی کے ایک بی انٹ اور ایک بی کیئر بی انٹ کے آبجیکٹ کا آئیڈینٹیفائر آئی بی ہے اور بی کیئر کے سی بی ہے اور اب ان دونوں کے I B dot data is equal to five and C B dot data is equal to six دونوں آبجیکٹ آئی بی اور سی بی جن کی ٹائپ ڈفرینٹ ہے ایک کی بی انٹ ہے ایک کی بی کیئر ہے ان دونوں کے پرائیویٹ ممبر کو ایکسس اس لیے کر سکے ہیں کیونکہ class A is a friend of every instantiation of class B یہاں پہ کلاس بی کی دو انسٹینشیشن ہوئی ہیں ایک بی انٹ ہوئی ہے ایک بی کیئر ہوئی ہے کلاس اے ان دونوں کا فرینڈ ہے اس لیے ہم آئی بی اور سی بی دونوں کا پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کو ایکسیس کر سکیں رول نمبر ٹو یہ اسٹیٹمنٹ بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن اس کا جسٹ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ہمارے پاس ٹیمپلیٹ فنکشن ہے یا ٹیمپلیٹ کلاس ہے اور اسے ہم ایک کسی دوسری ٹیمپلیٹ کلاس کا فرینڈ بنا رہے ہیں لیکن یہ اب یہ تینوں چیزیں ٹیمپلیٹس ہیں فنکشن وہ بھی ٹیمپلیٹ ہے کلاس جس نے فرینڈ بننا ہے وہ بھی ٹیمپلیٹ کلاس ہے جس نے فرینڈ بنانا ہے یا جس نے فرینڈ ڈکلیئر کرنا ہے جس کلاس نے وہ بھی ٹیمپلیٹ کلاس ہے سو ایک ٹیمپلیٹ کلاس ایک دوسری ٹیمپلیٹ کلاس اور ایک دوسرے ٹیمپلیٹ فنکشن کو ممبرشپ گرانٹ کر رہی ہے لیکن ان تینوں کے جو ٹائپ پیرامیٹر ہیں وہ ایک ہیں اگر تینوں کے ٹائپ پیرامیٹر ایک ہیں تو تھوڑی سی کمپلیکیشن آ گئی اور وہ کمپلیکیشن یہ ہے کہ جو type friendship granting class ہے اس کی جو انسٹینشیشن ہوئی ہے جس ٹائپ کے لیے ہوئی ہے جو فرینڈ بنائے جا رہے ہیں اگر ان کی بھی انسٹینشیشن اسی ٹائپ کے لیے ہوئی ہے تب وہ ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں وگرنا نہیں ہے so if class B is granting friendship to class A and class A is also template اور کلاس بی کی انسٹینشیشن انٹ کے لیے ہوئی ہے تو کلاس اے کی انسٹینشیشن انٹ کے لیے وہ کلاس بی انٹ کی فرینڈ ہے class A character is not a friend of class B int وہ اس لیے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ فرینڈشپ گرانٹنگ کلاس اور جو کلاس فرینڈ بن رہی ہے یا جو فنکشن فرینڈ بن رہا ہے ان سب کے ٹائپ پیرامیٹر ایک ہے اگر ٹائپ پیرامیٹر ایک ہوں انسٹینشیشن ہی کورسپونڈنگ انسٹینشیشن کی فرینڈ ہوں گی یہ دیکھیے جی اسی کانسپٹ کو اگزامپل سے السٹریٹ کیا جا رہا ہے اسکرین کے اوپر پہلی ڈکلیریشن جو ہے وہ فنکشن کی ہے ٹیمپلیٹ فنکشن کی template class U void do something اور یہ ایک پیرامیٹر یو یو لے رہا ہے ٹائپ کا پیرامیٹر لے رہا ہے دوسری ڈیکلریشن ایک کلاس ٹیمپلیٹ کی ہے ٹیمپلیٹ کلاس وی اور class A so A is a template class class B جو کہ اس کے نیچے ڈیکلریشن ہے جو کہ ٹیمپلیٹ کلاس ہے اور یہ فرینڈ شپ گرانٹنگ کلاس ہے وہی جو کلاس ابھی ہم پہلے دیکھ کے آئے تھے اس کی اگر آپ ڈیکلریشن دیکھیں تو اس کا ایک پرائیویٹ ڈیٹا ہے انٹ اور یہ ڈو سم تھنگ اور کلاس اے کو فرینڈشپ گرانٹ کر رہی ہے لیکن تھوڑا سا یہ سنٹیکس دیکھیے پہلے فنکشن ٹیمپلیٹ کے لیے دیکھیے اب فنکشن ٹیمپلیٹ میں دیکھیں ہم نے ٹیمپلیٹ کا کی ورڈ یوز نہیں کیا ڈیکلریشن ہے friend void do something اور پیرامیٹر یہ ٹی لے رہا ہے یہ ٹی وہی پیرامیٹر ہے جو کہ کلاس بی کا ٹیمپلیٹ پیرامیٹر uh, ہے کلاس بی کا ٹیمپلیٹ ٹائپ پیرامیٹر ٹی ہے اور یہ friend void do something کا ٹائپ پیرامیٹر یہ بھی ٹی ہے اس لیے ڈو سم تھنگ کے ساتھ ٹیمپلیٹ کا کی ورڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اسے اگلی لائن پہ دیکھیے جہاں پہ ہم اے کو فرینڈ بنا رہے ہیں وہاں پہ اے کی بھی حالانکہ اے اٹ جو ہے وہ کلاس ٹیمپلیٹ ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ہم ٹیمپلیٹ کا کی ورڈ یوز نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں بتانا تو ہے تو یہ ٹائپ پیرامیٹر کون سا لے رہا ہے تو دیکھیے تھوڑا سا سینٹیکس اس کا بھی چینج ہو گیا it is friend A within angle bracket class جو ہے یہ ٹیمپلیٹ کلاس ہے اور یہ ٹائپ پیرامیٹر ٹی لے رہی ہے کیونکہ یہ ٹائپ پیرامیٹر ٹی اے کا وہی ہے جو کہ کلاس بی کا ٹیمپلیٹ ٹائپ پیرامیٹر ہے اس لیے ہم ٹیمپلیٹ کا کی ورڈ یوز نہیں کرتے اور کلاس آئیڈینٹیفائر اے کے بعد within angle brackets type identifier T لکھ دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹیمپلیٹ فنکشنز اور ٹیمپلیٹ کلاسز کی فرینڈشپ کے وقت ڈیکلیریشن میں تھوڑا سا فرق آ گیا امپورٹنٹ چیز جو ہے سائڈ سنٹیکس وہ یہ ہے کہ کلاس بی جو کہ فرینڈ شپ گرانٹ کر رہی ہے اس کا ٹائپ پیرامیٹر بھی ٹی ہے ڈو سم تھنگ فنکشن جو کہ فرینڈ بن رہا ہے اس کلاس کا اس کا ٹائپ پیرامیٹر بھی ٹی ہے اور کلاس اے جو کہ اگین فرینڈ بن رہی ہے کلاس بی کی اس کا ٹائپ پیرامیٹر بھی ٹی ہے تو ان سب کا ٹائپ پیرامیٹر ٹی ہے اب اگر کلاس بی کو انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے انٹ کے لیے تو وہ ایکچولی فرینڈ شپ گرانٹ کر رہی ہے ڈو سم تھنگ انٹ کو اور اے انٹ کو یہ پوائنٹ تھا جو کہ کرنا چاہ رہا تھا میں پہلے بھی اور اب آپ کو اس ایگزامپل کے ذریعے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیے ڈو سم تھنگ کی باڈی اب template class U void do something type is U اور اس کی باڈی میں ہم کلاس بی کو انسٹینشیٹ کرا رہے ہیں اسی ٹائپ پیرامیٹر کے لیے جو کہ ڈو سم تھنگ کا ٹائپ پیرامیٹر ہے یعنی اسی سیچویشن کو ہم ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی اسکرین پہ دیکھا تھا کہ کلاس فرینڈشپ گرانٹنگ کلاس جو کہ بی کی تھی اس کی وہی ٹائپ ہے جو کہ فرینڈ فنکشن کی ٹائپ ہے تو اب یہاں پہ دیکھیے ڈیفینیشن میں بھی بی کو انسٹینشیٹ کرا رہے ہیں یو کے لیے اور ڈو سم تھنگ جو ہے وہ بھی یو کے لیے ہی ہے یعنی جو بھی انسٹینشیشن ہوگی ڈو سم تھنگ کے لیے بھی اسی ٹائپ کی ہوگی جس ٹائپ کے لیے یہ لوکل ویریبل آئی بی کے لیے بی یو کی ہوگی اور اس کے لیے اب آئی بی کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ اب کنکریٹ انسٹینشیشن کے اوپر آ جاتے ہیں مین پروگرام سنائپٹ ہمارے پاس ہے پہلی لائن میں ہم آئی کو ایز این اینڈ ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کو انیشلائز فائیو سے کر رہے ہیں دوسرے میں سی جو ہے وہ کریکٹر ٹائپ کا ویریبل ہے اسے انیشلائز ایکس سے کر رہے ہیں ہم اور اس کے بعد do something function call کر رہے ہیں اور پیرامیٹر میں آئی پاس کر رہے ہیں آئی کی ٹائپ کیونکہ انٹ ہے اس لیے ڈو سم تھنگ کی انسٹینشیشن ہوگی انٹ کے لیے اور وہ فنکشن ٹھیک کام کرے گا ڈو سم تھنگ کی انسٹینشیشن انٹ کے لیے کی گئی اس کی باڈی میں ہم نے لوکل ویریبل ڈکلیئر کیا تھا بی آف یو کا اس کا مطلب ہے وہاں بھی بی آف انٹ کی انسٹینشیشن ہوگی so do something int is a friend of B int اس لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا اگلی لائن وہ کریکٹر کے لیے ہے ڈو سم تھنگ بھی انسٹینشیٹ کریکٹر کے لیے ہو رہا ہے اور ڈو سم تھنگ کی باڈی میں جو کہ لوکل ویریبل آئی بی کی انسٹینشیشن تھی وہ بھی اب بی کیئر کے لیے ہوگی تو یہ دونوں آپس میں فرینڈ ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے گا یا اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ ٹھیک ہے اب ڈو سم تھنگ کی ایک دوسری ڈیفینیشن لے رہے ہیں ہم یہاں پہ ہم آپ کو کنٹراسٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آ, کیا چیز فرینڈ نہیں ہے so, تھوڑی سی ڈیفینیشن چینج ہے template class U void do something parameter U لے رہی ہے اس میں اور اس کی اب لوکل جو ویریبل ہے آئی بی وہ بی انٹ ٹائپ کا ہے یہاں پہ دیکھیے بی جو ہے وہ انٹ کے لیے انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے آئی بی لوکل ویریبل کے لیے جبکہ ڈو سم تھنگ جو ہے وہ ٹائپ پیرامیٹر لے رہا ہے اور اب یہاں پہ ہم نے لکھا ہے I B dot data is equal to seventy eight so main differentiation is پچھلی ڈیفینیشن میں جو لوکل ویریبل آئی تھا اس کی ٹائپ تھی B within angle brackets U یعنی کہ وہ وہی ٹائپ لے گا جو کہ ڈو سم تھنگ کی ٹائپ ہوگی یہاں پہ یہ چینج ہو گیا now do something can take many types لیکن جو آئی بی یہاں پہ لوکل ویریبل ہے وہ ہمیشہ بی انٹ ٹائپ کا ہوگا اس کی ریمیفیکیشن کیا ہے ریمیفیکیشن آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر مین کا کوڈ ایکزیکٹلی وہی ہے جو دو سلائڈس پہلے ہم نے دیکھا تھا پہلا آئی ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں انٹ ٹائپ کا اور اسے انیشلائز کر رہے ہیں فائیو سے دوسرا ویریبل سی ہے کریکٹر ٹائپ کا اسے ہم ایکس سے انیشلائز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم فنکشن ڈو سم تھنگ کو کال کر رہے ہیں اور اسے پیرامیٹر آئی دے رہے ہیں آئی کی ٹائپ کیا ہے انٹ کمپائلر آئی کی ٹائپ انٹ ڈیڈیوس کر کے جو ٹیمپلیٹ فنکشن ہے ڈو سم تھنگ کا اسے انسٹینشیٹ کرے گا انٹ کے لیے سو ڈو سم تھنگ کی انسٹینشیشن انٹ کے لیے ہوئی اس کے بیچ میں آئی بی جو کہ ایک لوکل ویریبل ہے اس کی ٹائپ بی انٹ ہے so now do something int is a friend of B int اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے گا اور آئی بی ڈاٹ ڈیٹا ٹھیک کام کرے گا لیکن انٹ مین کی جو نیکسٹ لائن ہے نیکسٹ فنکشن کال جو ہے ڈو سم تھنگ اور جو اسے آرگومنٹ دیا جا رہا ہے وہ وہ سی ہے سی کی ٹائپ کریکٹر ہے اس فنکشن کال کے لیے compiler do something function template کو انسٹینشیٹ کروائے گا کریکٹر کے لیے so do something is being instantiated for character type اس کا لوکل ویریبل آئی بی جو ہے اس کی ٹائپ بی انٹ ہے now do something char اور do something character is not a friend of B int اس وجہ سے کمپائلر اس انسٹینشیشن کے اوپر ایرر دے رہا ہے کہ یہ ایرر ہے کیونکہ جو فرینڈ شپ گرانٹ کی گئی تھی وہ گرانٹنگ میں اسٹینڈرڈ نے یہ کہا تھا کہ جو گرانٹنگ کی ٹائپ ہے وہ فرینڈ کی ٹائپ ہونی چاہیے سو so, یہاں پہ بی انٹ جو ہے بی کی کلاس انٹ ہے اور اس نے کہا ہے do something int is my friend اور class A int is my friend یہاں پہ اس فنکشن کال کے ذریعے ڈو سم تھنگ سی کے ذریعے ڈو سم تھنگ کی انسٹینشیشن کریکٹر کے لیے ہوئی ہے اس کی باڈی میں جو I B data local variable ہے اس کی ٹائپ بی انٹ ہے نا do something char is not a friend of B int اس لیے ایرر یہ دیکھیے یہی چیز جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی تھی اب میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں جب ڈو سم تھنگ کا لوکل ویریبل آئی بی جو کہ بی انٹ ٹائپ کا ہے جب وہ بی انٹ کمپائلر نے انکاؤنٹر کی تو اس نے یہ کوڈ انسٹینشیٹ کیا جو کہ آپ کو اسکرین پہ کلاس کا نظر آ رہا ہے class B int int data friend void do something int friend A int do something int جو ہے وہ فرینڈ ہے بی انٹ کا لیکن کیونکہ پچھلی اگزامپل میں جو اس سے پہلے سلائڈز تھی وہ ڈو سم تھنگ کیئر کے لیے انسٹینشیٹ ہوا تھا so do something char is not a friend of B یہی چیز اب ایک کلاس کے ذریعے کلاس اے جو کہ فرینڈ ڈکلیئر کی گئی تھی اس کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کلاس اے اس کا ممبر فنکشن میتھڈ ہے اور اس کی باڈی دکھائی گئی ہے B char C B C B dot data is equal to X B I B I B dot data is equal to nine so method کے بیچ میں دو لوکل ویریبلس ہیں اور ایک local variable B char type کا ہے اور دوسرا local variable B int type کا ہے اور کمپائلر ہمیشہ یہاں پہ ایرر ہی دے گا کلاس اے کو آپ ایٹ اے ٹائم کسی ایک ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ کروا سکتے ہو کلاس اے کو آپ انسٹینشیٹ کراؤ گے انٹ کے لیے یا کیئر کے لیے سو so, اگر آپ اس کو انٹ کے لیے انسٹینشیٹ کرواتے ہو تو میتھڈ کے بیچ میں وائڈ میتھڈ جو ہے اس کی باڈی کے بیچ میں بی انٹ آئی بی جو ہے اس کے لیے اے انٹ جو ہے وہ فرینڈ ہے لیکن جو بی ہے جو کہ میتھڈ کی پہلی لائن ہے وائڈ میتھڈ کی پہلی لائن ہے اس کا فرینڈ جو ہے وہ اے کیئر ہے وہ اے انٹ نہیں ہے اس لیے سی بی ڈاٹ ڈیٹا کے اوپر ایرر آئے گی اور اگر یہ کلاس اے انسٹینشیٹ کی جا رہی ہے کریکٹر کے لیے اے کیئر کے لیے انسٹینشیٹ کی گئی ہے تو بی جو لوگ وائڈ میتھڈ میں ٹائپ ہے بی کیئر اس کی وجہ سے اے کیئر جو ہے وہ اس کا فرینڈ ہے لیکن آئی بی بی انٹ جو ہے اس کے لیے اے کیئر فرینڈ نہیں ہے اس لیے اب آئی بی ڈاٹ ڈیٹا کے اوپر ایرر آئے گی سو یہ ابھی ہم نے جو مشکل سے اگزامپل دیکھی اس کا جسٹ یہی تھا کہ کلاس گرانٹنگ فنکشن جو ہے جس ٹائپ کے لیے وہ انسٹینشیٹ کیا گیا ہے فرینڈز جو ہیں اگر وہ اسی ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ ہوئے ہیں تب تو وہ فرینڈز ہیں ادروائز وہ فرینڈ نہیں ہے اب ہم ایک تیسرے رول کے اوپر آتے ہیں یہ جو پچھلا رول ہے اس سے کچھ ملتا جلتا ایک سینس میں ہے اور ایک سینس میں ملتا جلتا نہیں ہے ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ کلاس ہے جس نے فرینڈ شپ گرانٹ کرنی ہے اور ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ میتھڈ ہے یا ٹیمپلیٹ فنکشن ہے اور ایک ٹیمپلیٹ کلاس ہے جنہیں فرینڈ شپ دی جانی ہے یہاں تک تو وہی سنیریو ہے جو کہ پچھلے رول میں تھا جو مین ڈفرنس آیا ہے جس کی وجہ سے یہ نیا رول بنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیمپلیٹ میتھڈ یا جو ٹیمپلیٹ کلاس فرینڈ بنائی جا رہی ہے ان کی ٹائپ ڈفرینٹ ہے اس ٹائپ سے جو کہ کلاس جو کہ فرینڈ شپ گرانٹ کر رہی ہے اس کی ٹائپ سے ان کی ٹائپ ڈفرنٹ ہے پچھلے کیس میں جو کلاس ٹائپ گرانٹ کر رہی تھی اور جو کلاس یا فنکشن فرینڈ بن رہے تھے ان تینوں کی ٹائپ ایک تھی یہاں پہ جو type parameter friendship granting class ہے اس کا ٹائپ پیرامیٹر ڈسٹنکٹ ہے اور جو ٹیمپلیٹ فنکشن یا ٹیمپلیٹ کلاس فرینڈ بن رہی ہے ان کا ٹائپ پیرامیٹر ڈفرینٹ ہے اگر یہ والا کیس ہے تو اب ٹیمپلیٹ فنکشن یا ٹیمپلیٹ کلاس جو کہ فرینڈ بنائی جا رہی ہے اس کی کوئی بھی فرینڈ فرینڈشپ گرانٹنگ کلاس کی کسی بھی انسٹینشیشن کا ٹائپ ہوگی that is the main difference میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر فرینڈشپ گرانٹنگ کلاس کی ٹائپ یا ٹیمپلیٹ ٹائپ پیرامیٹر ڈسٹنکٹ ہے فنکشن ٹیمپلیٹ اور کلاس ٹیمپلیٹس جنہیں فرینڈ بنایا جا رہا ہے اگر ان کے ٹائپ پیرامیٹر ڈسٹنکٹ ہیں تو فنکشن ٹیمپلیٹ یا کلاس ٹیمپلیٹ جو کہ فرینڈ بن رہے ہیں ان کی کوئی بھی انسٹینشیشن فرینڈشپ گرانٹنگ کلاس کی کسی بھی انسٹینشیشن کا فرینڈ ہے پچھلے رول میں جو ڈسٹنکٹ بات یہ تھی وہ یہ تھی کہ کلاس جس ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ کی جا رہی ہے اس کا فرینڈ بھی اسی ٹائپ کا ہوگا تبھی فرینڈ شپ کی ریلیشن شپ ہے ورنہ نہیں ہے یہاں پہ تیسرے رول میں this is free for all friend can be of any type اور جو کلاس فرینڈ شپ گرانٹ کر رہی ہے اس کی انسٹینشیشن کسی بھی ٹائپ کے لیے ہو سکتی آئیے اسی چیز کو ایگزامپل کے روپ میں دیکھیں اسکرین کی ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں void do something template function ہے اور یہ ٹائپ پیرامیٹر یو لے رہا ہے کلاس اے جو ہے یہ بھی ٹیمپلیٹ کلاس ہے یہ ٹائپ پیرامیٹر وی لے رہی ہے اور کلاس بی ایز یوزل ہماری فرینڈ شپ گرانٹنگ کلاس ہے جو کہ ٹائپ پیرامیٹر ٹی لے رہی ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھیے اس کا جو پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے وہ انٹ ٹائپ کا ہے اور اس کا نام بھی ڈیٹا رکھا ہوا ہے اور اب دیکھیے ہم void do something function کو فرینڈ بنا رہے ہیں کلاس بی کا سینٹیکس دیکھیے فنکشن کے سینٹیکس میں کمپلیٹ جو ڈیکلریشن ہوتی ہے ٹیمپلیٹ فنکشن کی وہ یہاں پہ آ رہی ہے template class W with within brackets friend void do something اور یہ ڈبلو ٹائپ کا پیرامیٹر لے رہی ہے یہ نارمل ٹیمپلیٹ کی ڈیکلریشن ہے جو کہ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے اس میں صرف ہم نے فرینڈ ایڈ کیا ہے اور وہ یہ اس وجہ سے دینا پڑا کیونکہ وائڈ ڈو سم تھنگ کا جو ٹائپ پیرامیٹر ہے ڈبلو وہ ڈسٹنکٹ ہے کلاس بی کے پیرامیٹر سے جو کہ ٹی تھا اس لیے کمپائلر کو بتانا پڑا کہ وائی ڈو سم تھنگ جو ڈبلو پیرامیٹر لے رہی ہے وہ کہاں پہ ڈکلیئر ہوا ہے وہ ڈکلیئر ہوا ہے template within angle bracket class W میں اور ایگزیکٹلی exactly یہی ریزننگ ہے جو کہ آپ اس نچلی لائن کے اوپر کلاس اے کی فرینڈ ڈیکل دیکھیں کلاس اے بھی ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ہے اور اس کے لیے ہم نے کہا ہے template within angle bracket class S friend class A normal template class کی ڈکلریشن اور یہ اس لیے دینی پڑی کیونکہ ڈو سم تھنگ اور کلاس اے جو ہے ان کا ٹائپ پیرامیٹر ڈفرینٹ ہے as compare to class B جو کہ فرینڈشپ گرانٹ کر رہی ہے جس کا ٹائپ پیرامیٹر ٹی ہے سو so, فرینڈ کی ڈکلریشن میں سینٹیکس میں تھوڑا سا فرق آ گیا پچھلے کیس کے اب یہ دیکھیے ڈو سم تھنگ کی definition template function template class U void do something it is taking a parameter U capital U اور اس کی باڈی میں ایک لوکل ویریبل ہے آئی بی جس کی ٹائپ بی انٹ ہے از کلاس بی جو کہ فرینڈشپ گرانٹنگ کلاس تھی اسے انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے انٹ کے لیے اور اس کے data member I B dot data کو اسائن uh, کیا جا رہا ہے ویلو سیونٹی ایٹ یہاں پہ جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈو سم تھنگ جو ہے وہ ٹیمپلیٹ میتھڈ ہے اور وہ ٹائپ یو لے رہا ہے یعنی اینی ٹائپ لیکن اس کے اندر جو لوکل ویریبل آئی بی ہے وہ اس کی ٹائپ بی انٹ ہے so class B is already instantiated here for type int یہ وہی چیز جو ہم نے مین فنکشن کا کوڈ وہی ہے جو پہلے بھی دیکھا تھا int I is equal to five C is equal to X do something I do something I یہاں پہ آئی کی ٹائپ کیونکہ انٹ ہے اس لیے ڈو سم تھنگ انسٹینشیٹ کیا جائے گا انٹ ٹائپ کے لیے so do something int کے لیے انسٹینشیٹ ہوا اس کے بیچ میں لوکل ویریبل آئی بی جو ہے وہ انسٹینشیٹ ہوا ہے بی انٹ کے لیے do something int is a friend of B int اس لیے ڈو سم تھنگ کا کوڈ صحیح کام کرے گا نیکسٹ لائن جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے ڈو سم تھنگ کی second call do something اور اسے آرگومنٹ دیا جا رہا ہے سی سی کی ٹائپ کریکٹر ہے اس لائن کو پروسیس کرتے وقت کمپائلر ڈو سم تھنگ کی انسٹینشیشن کروائے گا کریکٹر ٹائپ کے لیے so do something was instance is being instantiated for character type اس کا local variable I B B int type کا ہے پھر بھی do something character is friend of B int اس لیے I B dot data is equal to seventy eight give us no problem reason being do something جس کو فرینڈ شپ گرانٹ کی گئی تھی اس کو کہا گیا تھا کہ آپ کسی بھی ٹائپ کے ہوں class B is giving you the right of friendship اس لیے ڈو سم تھنگ کی جو ڈیفینیشن تھی وہ اس میں بی انٹ کی ڈکلیریشن تھی لیکن جب ڈو سم تھنگ انٹ کے لیے انسٹینشیٹ کیا گیا تب بھی وہ اس کا فرینڈ ہی رہا اور جب ڈو سم تھنگ کیئر کے لیے کیا گیا انسٹینشیٹ تب بھی بی انٹ اس کا فرینڈ ہی رہا سو یہ کیس یہاں پہ کوئی ایرر نہیں تھی رول ٹو والے کیس میں جو تین چار سلائڈس پہلے آپ نے کیس دیکھی تھی اس میں یہ ایرر تھی کلاسز کے لیے ٹیمپلیٹ کلاس اے ہے اس کا ممبر فنکشن وائڈ میتھڈ ہے اور کوڈ وہی ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا اور جس میں ہم نے دیکھا تھا ہر صورت میں ایرر آ رہی تھی اب یہاں پہ کوئی ایرر نہیں آ رہی ہے کیونکہ any instantiation of class A is friend of any instantiation of class B so یہاں پہ کلاس اے کو چاہے کیئر کے لیے انسٹینشیٹ کیا جائے چاہے انٹ کے لیے کیا جائے چاہے فلوٹ کے لیے کیا جائے چاہے کریکٹر پوائنٹر کے لیے کیا جائے وائڈ میتھڈ ٹھیک کام کرے گا کیونکہ بی کیئر کے لیے بھی یہ فرینڈ ہے بی انٹ کے لیے بھی فرینڈ ہے سو اے کی ہر انسٹینشیشن بی کی ہر انسٹینشیشن کا فرینڈ ہے اس لیے وائڈ میتھڈ میں اسٹینڈرڈ کے مطابق اس میں کوئی ایرر نہیں ہے اور ہوپ فلی کمپائلر بھی ایرر نہیں دے گا ہوپ فلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے کمپائلر ضروری نہیں ہے اسٹینڈرڈ سے فلی کمپلائنٹ ہوں لاسٹ کیس جی لاسٹ رول اس رول کے مطابق اگر کسی ٹیمپلیٹ کلاس نے کسی دوسری ٹیمپلیٹ کلاس کو فرینڈشپ گرانٹ کی ہے تو اس کلاس کی جس کو فرینڈ بنایا جا رہا ہے اس کی جتنی بھی اسپیشلائزیشن ہیں وہ ساری کی ساری فرینڈ ہیں اس کلاس کی تو class B is granting friendship class A class A is also a template class تو کلاس اے کی جتنی اسپیشلائزیشن ہے پارشل اسپیشلائزیشن ہو گئی کمپلیٹ اسپیشلائزیشن ہو گئی وہ ساری کی ساری فرینڈ ہیں اس کلاس بی کی دس از وٹ دس رول از سینگ یہ اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے class B is a template class taking a parameter T اس کی ڈیفینیشن ہے ٹی ڈیٹا اور یہ فرینڈ شپ گرانٹ کر رہی ہے کلاس اے کو جو کہ ان اٹ سیلف ٹیمپلیٹ کلاس ہے ٹیمپلیٹ کلاس یو فرینڈ کلاس اے یہاں پہ ہم نے کلاس اے کی جو ٹائپ پیرامیٹر ہے اسے ڈسٹنکٹ کر دیا ہے کلاس بی کے ٹائپ پیرامیٹر سے اور کلاس اے پہلے ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہے کلاس اے کا کنسٹرکٹر ہم نے لکھا ہے یہ پیڈانٹنگ پرپز کے لیے کنسٹرکٹر لکھا گیا ہے سو کلاس اے کے کنسٹرکٹر میں ہم نے بی انٹ کو ٹائپ کو انسٹینشیٹ کروا کے آئیڈینٹیفائر یا آبجیکٹ آئی بی کریٹ کروایا اور I B dot data is equal to ten کیا اور یہاں پہ کمپائلر نے کوئی ایشو نہیں دیا یہ رول تھری کے مطابق ہے کلاس اے جسے فرینڈشپ گرانٹ کی گئی تھی اس کی کوئی بھی انسٹینشیشن کلاس بی کی کسی بھی انسٹینٹیشن کا فرینڈ ہے رول تھری کے تحت تو یہاں تک تو یہ رول تھری ہی ہے اس لیے ہم نے اوکے لکھ دیا ہے کہ اے کی کسی انسٹینشن کے لیے کنسٹرکٹر کال کام کرے گا یہ اب دوسرا کیس ہے کہ کلاس اے کی partial specialization that is U asterisks وہ بھی فرینڈ ہے بی کی کسی بھی انسٹینسن کا تو یہاں پہ class template class U class A within angle brackets U asterisks partial specialization کا سینٹیکس اس کے کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکٹلی exactly وہی ہے اس کے باوجود بھی کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے رہا حالانکہ ہم نے جو ڈکلریشن کی تھی وہاں پہ کلاس بی نے کہا تھا کہ کلاس اے اس کی کوئی بھی ٹائپ ہو وہ آ, میرا فرینڈ ہے سو so, ٹائپ سے رول تھری میں ہم نے اگزامپل دیکھی تھی کہ اے کو انسٹینشیٹ انٹ کے لیے کر لو فلوٹ کے لیے کر لو کمپلیکس کے لیے کر لو انٹ پوائنٹر کے لیے کر لو وہ ساری کی ساری انسٹینشیشن کلاس بی کی کسی بھی انسٹینشیشن کا فرینڈ ہے یہاں پہ ایک اسٹیپ فردر گئے ہیں کلاس اے کی کسی بھی اسپیشلائزیشن کا جو ہے وہ فرینڈ ہے کلاس بی کی سو so, یہاں پہ کلاس اے کی پارشل اسپیشلائزیشن ہم نے دکھائی ہے اور وہ بی انٹ کا فرینڈ ہے اور کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے رہا یہ کیس دیکھیے اب وہی چیز ہم نے ٹیمپلیٹ فنکشن کے لیے کر دی ہے یہاں پہ کلاس بی جو کہ ٹیمپلیٹ کلاس ہے ایک template function do something کو اپنا فرینڈ ڈکلیئر کر رہی ہے اور ڈو سم تھنگ جو ہے وہ ڈسٹنکٹ پیرامیٹر یو لے رہا ہے سینٹیکس آپ پہلے دیکھا ہے میں دوہرا نہیں رہا آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے سو رول تھری کے تحت وائٹ ڈو سم تھنگ کی کوئی بھی انسٹینشیشن کلاس بی کی کسی بھی انسٹینشیشن کا فرینڈ ہے اور وہ چیز یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے void do something U local variable I B اس کی ٹائپ بی انٹ ہے I B dot data is equal to fifty six so do something کسی بھی ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ کیا جائے وہ آئی بی ڈاٹ ڈیٹا کو ایکسس کر سکتا ہے یہ اب رول فور کے تحت ڈو سم تھنگ کی کمپلیٹ اسپیشلائزیشن بی کلاس کا فرینڈ ہے یہاں پہ ڈو سم تھنگ کریکٹر کے لیے کمپلیٹلی اسپیشلائز کیا گیا ہے local variable I B int ہے I B dot data is equal to fifty six again compiler کوئی ایرر نہیں دے رہا کیونکہ اسٹینڈرڈ الاؤ کر رہا ہے کہ وائی ڈو سم تھنگ اگر ٹیمپلیٹ ہے اور کلاس بی نے اسے اپنا فرینڈ ڈکلیئر کیا ہے تو ڈو سم تھنگ کی ایکسپلسٹ امپلسٹ جتنی بھی اسپیشلائزیشن ہیں وہ سب کی سب کلاس بی کی فرینڈ ہیں وہ حالانکہ ڈو سم تھنگ کیئر کو جو کہ کمپلیٹ اسپیشلائزیشن ہے اس کو کلاس بی نے ایکسپلسٹلی اپنا فرینڈ ڈکلیئر نہیں کیا تھا لیکن رول فور کی وجہ سے یہ اس کا فرینڈ بن گیا so these are the four rules ٹنی سے four major rules which govern the relationship among templates whether they are classes of friends friendship relationship کو گورن کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں اور جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم نے آج جو کچھ کیا اس کا تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں سو so, مجھے یہ فرینڈشپ کے چار رولز جو ہیں وہ دوبارہ سے ریکیپ کرنے دیجیے فرینڈشپ کا پہلا رول تھا کہ اگر ایک template class non template functions اور کلاسز کو فرینڈشپ گرانٹ کرتی ہے تو وہ آرڈنری فنکشن اور آرڈینری کلاس اس ٹیمپلیٹ کلاس کی کسی بھی انسٹینشیشن کے فرینڈ رہیں گے so if class B is friendship granting template class اور یہ ڈو سم تھنگ اور کلاس اے جو کہ یہ دونوں آرڈنری ہیں ان کو وہ فرینڈ شپ گرانٹ کر رہی ہے تو do something member function اور کلاس اے یہ فرینڈ رہیں گے کلاس بی کی کسی بھی انسٹینشیشن کے لیے کلاس بی کو آپ انٹ کے لیے انسٹینشیٹ کرائیں تب بھی یہ دونوں اس کے فرینڈ ہیں کلاس بی کو آپ کریکٹر کے لیے انسٹینشیٹ کروائیں تب بھی یہ ان کے یہ دونوں اس کلاس بی جو کہ کریکٹر کے لیے انسٹینشیٹ ہوئی ہے ان کے ممبر رہیں گے دوسرا رول کلاس بی جو کہ فرینڈشپ گرانٹنگ کلاس ہے ٹیمپلیٹ کلاس ہے یہ فرینڈشپ گرانٹ کر رہی ہے ٹیمپلیٹس کو وہ ٹیمپلیٹ فنکشن بھی ہو سکتا ہے وہ ٹیمپلیٹ کلاس بھی ہو سکتی ہے لیکن ریلیشن شپ جو ٹائپ کا ریلیشن شپ ہے وہ ان دونوں یا تینوں میں سیم ہے فرینڈشپ گرانٹنگ کلاس بھی وہی ٹائپ پیرامیٹر لے رہی ہے اور جو جس کلاس کو یا جس فنکشن کو فرینڈ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے وہ ٹیمپلیٹ کلاسز اور ٹیمپلیٹ فنکشن بھی ایک ہی ٹائپ لے رہے ہیں اگر یہ والا کیس ہے تو اب class B which is friendship granting class اگر وہ کسی ایک اسپیسیفک ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ کی جاتی ہے تو فرینڈس جو ہیں وہ بھی اسی اسپیسیفک ٹائپ کے ہی ہونے چاہیے اگر وہ اسپیسیفک ٹائپ کے نہیں ہیں تو وہ فرنٹ نہیں ہے سو so, اگر بی انٹ کے لیے انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے تو کلاس اے کی int instantiation class B int کی فرینڈ ہے اگر کلاس بی کو انٹ کے لیے انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے تو فرینڈ فنکشن جو فنکشن ڈو سم تھنگ کی انٹ کی انسٹینشیشن بی انٹ کا فرینڈ ہے وغیرہ نہیں so B do something char character کی instantiation is not a friend of B int B کی انٹ کی انسٹینشیشن کا ڈو سم تھنگ کیئر جو ہے وہ فرینڈ نہیں ہے اور یہ اس وقت کیس بنتا ہے جبکہ فرینڈ شپ گرانٹنگ کلاس کی ٹائپ پیرامیٹر وہی ہو جو کہ فرینڈ کی ٹائپ ہے فرینڈ چاہے وہ ٹیمپلیٹ فنکشن ہو یا ٹیمپلیٹ کلاس ہو ان کی ٹائپ پیرامیٹر وہی ہے جو کہ friend friendship granting template class کی ٹائپ ہے تیسرا case friendship granting class کی ٹائپ ڈسٹنکٹ ہے فرینڈ ٹیمپلیٹ کی ٹائپ سے سو فرینڈ ٹیمپلیٹ فنکشن اور class taking distinct type as compare to friendship granting class B so اس کیس میں جو فرینڈ کلاسز یا فرینڈ فنکشن ہے اس کی کوئی بھی انسٹینشیشن فرینڈشپ گرانٹنگ کلاس کی کسی بھی انسٹینشیشن کا فرینڈ ہے so B int that is friendship granting class B کی انٹ انسٹینشیشن کا ڈو سم تھنگ کمپلیکس ان میں فرینڈشپ کا ریلیشن شپ ہے اسی طرح بی انٹ فرینڈ ہے سوری uh, وہ فرینڈ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے کلاس اے کی کمپلیکس انسٹینشیشن کے لیے دونوں کی ٹیمپلیٹ ٹائپس کیونکہ ڈسٹنکٹ uh, ہیں اس لیے کوئی بھی انسٹینشیشن کسی بھی انسٹینشیشن کا فرنٹ بن رہی ہے اور لاسٹ رول ہے کہ اگر ایک ٹیمپلیٹ کلاس کسی دوسرے ٹیمپلیٹ کو فرینڈ کے طور پہ رائٹس دے رہی ہے تو اس فرینڈ کے جتنی بھی آگے اسپیشلائزیشن ہیں پارشل ہوں کمپلیٹ ہوں ایکسپلسٹ ہوں امپلسٹ ہوں وہ ساری کی ساری فرینڈ ہیں اس کلاس کی جس نے اسے فرینڈ شپ گرانٹ کی تھی سو so, اگر کلاس بی نے کلاس اے کو فرینڈ شپ گرانٹ کی تھی تو کلاس اے کی پارشل اسپیشلائزیشن بھی کلاس بی کا فرینڈ ہے کلاس اے کی کمپلیٹ اسپیشلائزیشن بھی کلاس بی کا فرینڈ ہے سو so, یہ چار رول ہیں جو کہ میجر رولس ہیں جو کہ فرینڈشپ ریلیشن شپس کو گورن کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کمپائلر ان ساری کی ساری ریلیشن شپس کو ایکسپٹ بھی کرے ہو سکتا ہے وہ چند ریلیشن شپ میں ایرر دینا شروع کر دے لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اس کا صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ آپ جس کمپائلر پہ کام کر رہے ہیں وہ اسٹینڈرڈ سے فلی کمپلائنٹ نہیں ہے اکثر اسٹوڈنٹ اگر انہوں نے کسی چیز کی ویلیڈیٹی چیک کرنی ہو تو وہ کمپائلر پہ بیٹھ کے وہ چیز لکھ کے چیک کر لیتے ہیں اور اگر وہ کمپائلر ٹھیک کام نہیں کر رہا اس چیز کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے compiler are not fully compliant with the standard let me put it this way not all compiler are fully compliant with the standard اس لیے اگر آپ نے کسی چیز کے متعلق سرٹنلی وتھ سرٹنٹی کہنا ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو you must refer to standard C plus plus کا جو اسٹینڈرڈ ڈاکیومینٹ ہے ہو سکتا ہے آپ جس کمپائلر پہ کام کر رہے ہوں وہ اسٹینڈرڈ کا وہ فیچرز ابھی سپورٹ نہ کرتا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ